سبق نمبر اکیس دادی اور نانی کے حصے اللہ تعالیٰ نے بزرگوں اور بڑوں میں برکت رکھی ہے اب دادی اور نانی کی بات ہوگی انشاءاللہ اللہ دادی اور نانی کو کبھی وراثت سے حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں تفصیل یہ ہے نمبر ایک اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی دادی یا نانی زندہ ہو مگر میت کی ماں موجود نہ ہو تو دادی یا نانی کو اس کی میراث میں سے سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا اگر دادی اور نانی دونوں زندہ ہوں تو دونوں کو اکٹھا سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا جو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی نمبر دو اگر میت کی والدہ زندہ ہو تو دادی اور نانی کو کچھ نہیں ملے گا نمبر تین اگر میت کا والد زندہ ہو والدہ زندہ نہ ہو تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا البتہ نانی کو چھٹا حصہ ملے گا دادی اور نانی کا آسان اور عملی مسئلہ ہوا دادی کہتے ہیں باپ کی والدہ کو اور نانی کہتے ہیں ماں کی والدہ کو عربی میں ان دونوں کو جدہ صحیحہ کہتے ہیں جدہ کا مسئلہ بہت دور تک جاتا ہے مثلا دادی نہ ہو تو دادا کی ماں پھر دادی کی ماں پھر پر دادا کی ماں پھر پر دادا کی ماں وغیرہ یہ سب جدہ کہلاتی ہیں اور نانی کے بعد ماں کی نانی اور نانی کی نانی بھی جدہ کہلاتی ہے اگر قریب کی جدہ موجود نہ ہو تو پھر اس کے بعد والی جدہ وارث ہوگی کتابوں میں یہ مسئلہ بہت تفصیل سے لکھا ہوتا ہے آپ وہ دیکھ کر گھبرا نہ جائیں اس لیے اشارہ کر دیا ورنہ آج کل کی خوراک اور موسم میں کہاں اتنی دور دور والی دادیاں نانیاں پائی جاتی ہیں